اتنا بڑا صبر ہے ہے ہے امتحانات اللہ اللہ سب سے زیادہ زیادہ امتحانوں میں کو ڈالتا جو کا جتنا مقرر ہوگا ہوگا اور وہ اس بھی سکون محسوس کرتا ہے ہے اور وہ اس کا بھی قریب قریب رہتا کہ بھائیو یہ صرف ایمان سے نکالو میں اللہ کے اتنے پڑھنے والا میں تلاوت کرنے والا امتحان رہتا ہے کہ تمہارا گورنمنٹ کر دیا جائے اور آرات نہ ہے تخشون أن رمضان بما تفصل لنا مقدس أيام وهي ذات الهند يحفظ الحج ذات الحج الله قناني أيام في مريض وجعلنا القرآن مخصص عليها وليالي العشر مفسرين جسد السيدات العظيم مراتب موصل جسد الحسد درد سے رہ جاتا اور اللہ جب کام پر قسم کھائے اللہ کو ضرورت سے قسم کی اور سب سب اللہ ہی لگے اللہ سے زیادہ کوئی سچا نہیں لیکن جب اخبار کی ذات کی دیوار پر مفسرين كثير قلت لمراد الناس للحج لأي الله ينفي قيمة الناس يوم يفتسوا عبادة الناس إيه اسم الرباني إيه اسم الهجرة الرباني تنزل قرب قرب ما للنبي هنا إذن أن الرباني إيه ہے کام کا اور نہیں ہے یہ تمہیں سمجھایا گیا ہے کہ جہاں حق باطل کا ٹکراؤ آ جائے اللہ رسول کا تعلق ہو اور ایک طرف تیری برادری کنبا قبیلہ ہو ایک طرف اللہ کا امر ہو ایک طرف تیری خواہشات ہو ایک طرف نبی کا طریقہ ہو ان پر چھریاں چلا دینا انہیں ہمیشہ کے لیے باقی رکھ لینا دیکھ اس لیے نہیں ہے کہ جانور کے گلے پر چھری چلا بس اور یہ بھی سمجھایا گیا ہے کہ دیکھ جانور جیسے اللہ کے امر پر خاموش ہے اپنے آپ کو روک لیتا ہے زبان اس کی بند ہے کچھ نہیں بولتا اور تم سوا کرتے ہو ایسے ہی تمہیں بھی اللہ کے ہر امر پر جیسے یہ جانور اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تمہیں بھی اللہ کے امر پر اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے لیکن آج بھائی امت کو جانور کی قربانی سمجھ میں آتی ہے اپنی ذات کی قربانی سمجھ میں نہیں آتی ہے اور ہر مقرر بھی ہو جمعے کا خطیب ہو باعث ہو کچھ بھی ہو وہ ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو سنائے گا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو سنائے گا لیکن بھائی سبق امت کو دیا گیا ہے در حقیقت تم نے بھی تمہاری اولادوں نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیش کرنا ہے جیسے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں پاپ بیٹے اپنے آپ کو اللہ کے امر پر پیش کر گئے یہ تو اللہ کی مرضی سے اللہ نے جانور میڈا بھیجا جنت سے اور وہ شبہ ہو گیا جیسے ابراہیم اسماعیل دونوں پاپ بیٹے اللہ کے امر پر آ گئے قربان ہونے کے لیے ایسے تم میں سے ہر ایک کو اللہ کے لیے قربان ہونا ہے یا سمجھایا گیا ہے صرف جانور کی قربانی مقصود نہیں ہے تیرے اندر کا من تیری خواہشات تیرے کنبے قبیلے برادری کے رسم و رواج تیرے سارے غلط طریقے اس چھری پر تو رکھ کر ان کو پھینک دے کاٹ دے اللہ اس کے رسول کو سامنے رکھ لے یہ ہے اور اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کیا پتا چلے امت کو مت ایک تو اولاد نہیں تھی ابراہیم علیہ السلام کی مانگا مانگا مل گئی پھر اللہ نے جدا کیا ہے یہ قصے میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ اللہ نے بھی قرآن میں انبیاء کے قصے سنائے جینو سب بھی سبھی تاکہ اس سے آپ کے دل مضبوط ہو جائے ہم جس سے آپ کو نبی جی اس لیے سناتے ہیں آپ کا دل مضبوط ہو جائے سمجھ میں آئے جتنی آزمائش میں اب کو ڈالا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈالا گیا جاؤ ابراہیم بیوی کو بھی لے جاؤ اولاد کو بھی لے جاؤ اور اس بیابان جنگل میں میرے گھر کے سامنے چھوڑ کر آ جاؤ کوئی نہیں ہے وہاں چھوڑو کیوں بھائیو ہماری قربانی میں یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے اولاد کو چھوڑنا ہماری قربانی میں ہے اللہ کے دین کے لیے گھر کو چھوڑنا ہماری قربانی میں ہے اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کرنا اگر کوئی کرے تو آج کا معاشرہ اس پر لان تان بھی کر رہا ہے تنقید بھی کر رہا ہے تانے بھی دے رہا ہے اور اگر یہ بیوی بی بچوں کو دنیا کمانے کے لیے چھوڑ کر جائے تو سب کہتے ہیں عقل مند ہے نہیں ہے سالوں سال باہر گزارے زبان چوک بھی نہیں کرے گا اور اگر دین کے لیے سے بستر اٹھا کے گھر سے نکل جائے تو کتنے تانے دیے جاتے ہیں یہ بے وقوف ہیں یہ نادان ہیں یہ بچوں کے حقوق نہیں جانتے یہ بیویوں کے حقوق نہیں جانتے انہیں کچھ پتا نہیں ہے یا ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں یہ نہیں ہے حکم اللہ کا تھا یا میرے خلیف چھوڑ کر آؤ اور کہا گیا ملت ابراہیم تم تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہو ان کے طریقے پر ہو تمہارے نبی بھی اسی طریقے پر اور آپ کو حکم ہے وہ ملت ابراہیم حنیفہ آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ترتیب پر چلی آپ کی امت بھی اسی ترتیب پر ہے آج امت ہے چھوڑ کر آ گئے پھر کیا ہوا جو قصہ ہے پانی ختم تو آج تک اللہ نے ایک بچے کی پیاس پر ایک بچے کی پیاس پر ایک بچے کی قربانی پر ایک بچے کی سلف پر ایک بچے کی تڑپ پر ایک بچے کے آنسو پر اللہ نے آج امت کو اتنا پانی دیا قیامت تک نہ روکے وہ ایک سم سم ایک ہی بچہ اسماعیل ہی تڑپے تھے نا علیہ السلام والسلام اللہ نے کتنا دیا ارے بھائیو جب تم بھی اپنی اولاد کو اس طرح چھوڑ کر جاؤ گے تمہاری اولاد تڑپے گی تو کیا اللہ تمہیں نہیں دے گا جیسے پانی زمزم کا پوری امت کو سیراب کر گئے اللہ کی قسم تیری اولاد کے تڑپنے پر اللہ اسلام ایمان کو ایمان کو ان چیزوں کو امت میں عام کرے گا لیے کہاں سمجھ میں آئے گا اللہ کا امر تھا خواب میں دکھلایا گیا دبا کرو اس بچے کو دو مرتبہ تیسری مرتبہ تیار ہو گئے اچھا ہے باپ رسی بھی چھری بھی اولاد کو بھی ساتھ لے گئے کچھ اعمال ایسے ہیں جو وہاں کے ساتھ مخصوص ہو گئے کچھ عمل ایسا ہے جو ساری دنیا میں عام کر دیا گیا کنکریاں مارتی ہیں ادھر مخصوص ہے شیطان کو قربانی کرنی ہے جہاں بھی کرو ہو جائے گی جہاں بھی کرو ہو جائے گی کرو سے تم در حقیقت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو زندہ کرتے ہو اب جو قرآن کہہ رہے ہیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے سے پوچھا تھا ارے بیٹے میں نے دیکھا ہے یہ سب چیزیں کیا منشا تھی منشا کیا تھی کہ اپنے بچے کو بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ میرا بچہ خوشی سے راضی ہے یا نہیں ہے نہیں ہے تو زبردستی کروں گا لیکن بیٹا بھی ایسا ہو بیٹا تو پہلے سے ہی جواب یا اب یا ابت افعل ما تؤمر ابو جو امر ہے اللہ کا اس میں جلدی کرے تاخیر نہ کریں کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے اب دونوں باپ بیٹوں کا مکالمہ ہے بیٹا تو بیٹا ہے نا اور باپ باپ ہے اللہ کی قسم یہ قصہ سنایا جاتا ہے لیکن سوچو بنا کی گھاٹی میں باپ بیٹا کس کا من مانتا ہے اپنی اولاد پر چھری چلانے کو تصور کرو اس کو اور وہ بھی اسماعیل جیسا بیٹا اور باپ ابراہیم جسے پہلے اتنی آزمائشوں میں گزارا گیا ہے کہ عقل بھی حیران ہو جائے آتش نمرود ہے اور ابراہیم سامنے کھڑا ہے اور لباس اتارا جا رہا ہے ہے سامنے آگ ہے اوپر سے پرندہ بھی نہیں گزر سکتا اور ابراہیم علیہ السلام کے وجود سے لباس اتارا جا رہا ہے آگ میں ڈالنے کے لیے لیکن کیا بات تھی ہے ہے اس لیے کہہ رہا ہوں جتنا آزمائش میں انبیاء کو ڈالا گیا کسی کو نہیں ڈالا گیا یہ قصے اس لیے ہیں کہ تم ثابت قدم رہو تمہارے دل مضبوط ہو جائیں آزمائش کی گھڑیوں میں ان انبیاء کے واقعات کو پڑھو سنو تم مضبوط رہو گے ایمان پر چاروں طرف سے باتیں آگ جلا دے اور تیری نگاہ اما ہو اللہ کی قسم ان کی آگ تیرا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتی ہے لیکن سب ہے تم ایمان والا ہو تیرا ملک تیرا دیش چاروں طرف باطل آگ کے انگارے بچھا دے اور تجھے کہے کہ اب چل اس پر تو خباب کو یاد رکھنا نبی کا صحابی آپ کے انگاروں پر لیٹا ہے لا الہ الا اللہ کی صدا کو نہیں چھوڑا ہے ارے اگر تمہیں کوڑوں پر مارا جائے اور باطل کہے کافر کہے ایمان چھوڑ تو نبی کے صحابی بلال کو یاد رکھنا وہ چٹانوں کے نیچے دب کر رات کو کوڑے کھا کر بھی کہتا تھا احد اللہ کی قسم کو ایک ہے یہ تین سو ساٹھ نہیں ہے اور اگر تمہیں نبی کی دہلیز پر جان دینا پڑے تو خبیر کو یاد رکھنا جو درختوں کی سنیوں پر لٹک کر تمہیں پیغام دے گیا ہے کہ مرنے والا جب وہ مرتا ہے اللہ رسول پر جان دے کر اللہ کی قسم کو زندہ جاوید ہوتا ہے اسے اللہ انتظار میں رکھتا ہے جنت بہورے انتظار میں ہوتی ہے اور وہ اللہ کے یہاں مقام پاتا ہے یہ اس لیے واقعات ہیں ایمان والا ہو مولانا خان صاحب اکثر یہ بات کے ساتھ فرماتے تھے اب تو بیمار ہو گئے کہ اگر باطل اس کے جتنے جہاد ہیں وہ آسمان پر چھتریوں کی طرح ایسے آ جائیں چھتریوں کی طرح ایک بالس جگہ ان کی باقی نہ رہے اور اللہ پر یقین ہو تو ہمیں اپنے اللہ سے اتنی امید ہے کہ ان کے یہ سارے جہاز ہمارا کچھ نہیں کر سکتے ایمان والا ہو انبیاء کے بھی اس لیے ہیں سب بھی تبھی کو آزاد آتش نمرود میں جا رہے ہیں چلو یہ تو نبی تھے خلیل تھے اللہ کے رسول کے صحابی نہیں تابعی ہیں مسلم خولانی انہیں بھی تو آگ میں ڈالا گیا تھا تابعی ہیں صحابی بھی نہیں ہے آگ میں ڈالا گیا تھا گزر گئے آگ نے کچھ نہ کیا مدینہ طیبہ تشریف لائے نماز پڑھ رہے تھے حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر نے نماز کے بعد پوچھا کہاں کے ہو اچھا سنایا کہ تم ہمارے دوست کو جانتے ہو جس کو آگ میں ڈالا گیا تو یہ خاموش ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم تو نہیں ہو گردن چکا میں ہی ہوں حضرت عمر اٹھے بوسا دیا پیشانی کا اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس شخص کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلے گلزار بنی ہمارے نبی کی امتی کے لیے بھی بن چکی ہے قربانیوں سے انسان آگے چلتا ہے اللہ کے یہاں مقام پاتا ہے تو باپ بیٹے کا عجب مکالمہ ہے تصور میں نہ آنے والا اور انسان کو اللہ نے بنایا ہی محبت والا ہے یہ محبت کرتا ہے اگر اللہ سے نہیں کرے مخلوق سے کرے گا کرے گا ضرور اس کے دل میں ہے اللہ نے بنایا اس کو ایسا ہے جس جانور کو آدمی پالتا ہے عید والے دن اس کو بھی ذبح کرنے کا دل نہیں کرتا ہے اولاد ہو اور اس پر چھری چلانی ہو اولاد کا تھوڑا سا ہم بھی برداشت نہیں ہوتا ارے چھری اللہ کا امر ہے انہیں تو کچھ نہیں پتا تھا آگے کیا ہوگا بس اللہ کا امر جیسے آج کل کے لوگ کہتے ہیں نا دین کے اندر لوجک کیا ہے عجب لفظ لوجک پتا نہیں سوچتا ہوں میں ان کو حیران بھی ہوتا ہوں یعنی اگر لوجک نہ بتائی جائے کہتے ہیں ہماری سمجھ میں امر نہیں آ رہا حکم نہیں آ رہا کیسے لوجک بتاؤ اس کی لوجک کیا ہے اسلام میں لوجک نہیں چلتی ابراہیم علیہ السلام کا بچے کو ذبح کر کیا لوجک ہے بولو کون سمجھائے گا لوجک یہ نام ہے پڑھ لکھ کر تمہارے دماغ خراب ہو گئے لوجک حجب شیطان کو کنکریاں مارو حج میں کوئی سامنے میرے شیطان ہے وہ تو پلر ہے ستون ہے میں اس کو کیوں کنکری ماروں کوئی شیطان میرے سامنے آیا تھا وہ تو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے سامنے آیا تھا کنکری ماری مجھے کیا ضرورت لوجک کیا ہے بولو اما ہاجرہ دوڑی ہیں اسماعیل علیہ السلام کی پانی کے لیے اور اللہ کا امر ہے عورت نہیں دوڑے مرد دوڑے لوجک کیا ہے دوڑنا تو عورت کو چاہیے مرد کیوں دوڑ رہے اسلام حکم کو پورا کرنے کا نام ہے تیری اتنی چھوٹی عقل میں اتنے چھوٹے بھیجے میں آئے نہ آئے لوجک کو گولی مار اللہ کے امر کو مانو اتنا بڑا تیرا دماغ ہو گیا کہ تو اللہ کی کل کائنات کو سمجھ جائے گا تو تو یہ پہلے لفظ میں کہا گیا کیا ترجمہ ہے بولو کیا ترجمہ سب ترجمہ کر رہے ہیں اللہ اعلم بمرادہ اس کا مطلب مفہوم بعد مفسرین کہتے ہیں اللہ کو پتہ بعد کہتے ہیں اللہ کے رسول کو بھی پتا تھا لیکن امت کو نہیں بتلایا بتلانے میں کوئی فائدہ نہیں تھا اس لیے آپ نے اس کا تذکرہ کوئی نہیں بتایا اس قرآن کو شروع کرتے ہوئے تجھے کہا گیا پہلے اپنے جہل کا اقرار کر کہ تجھے کچھ نہیں پتا سب کچھ اللہ کو پتا ہے اب تیری چھوٹی عقل میں الاسلام مین کا ترجمہ نہیں ہے فوہا کا نہیں حامین کا نہیں تو اسلام کے احکام کو کیا سمجھے گا تیرے لیے امر ہے مان بس اچھا چلو ایک لوجک اور سنو پتہ نہیں کیوں یہ میری بات ادھر جا رہی ہے یہ قربانی ہم سے کروائی جا رہی کیا مطلب ہے اللہ کا چلو کیا لوجک ہے بولو بھائی کہا جا رہا ذبح کرو کیا لوجک چلو کیا مطلوب ہے اللہ کا اس میں اب لوجک ڈھونڈے ہیں ارے بھائی اسلام کہتے ہیں گردن آدن فارسی میں گردن کو جھکا دینا جو حکم جو امر میرے اللہ کا شردا جھک گئی بس لوجک کو تلاش کرے گا شاید کے ایمان پر بھی باقی نہ رہے شاید کے مسلمان اللہ کے امر کو دیکھتا ہے سمجھ میں آئے نہ آئے پورا کرتا ہے عجب ہے حج کر جا بھائی حج کیسے پورا ہوگا عرفات کے میدان میں زوال سے لے کر غروب آفتاب تک کھڑا رہے تیرا حج فرض پورا ہو جائے گا یہ اللہ نو ہی کو کیوں کرواتا ہے کیا باقی دنوں میں عرفات نہیں کھلا ہوتا میں چلا جاؤں میرا حج ہو جائے کیا لوجے کے میدان میں کھڑا کروانے کی اللہ کا امر ہے بھائی راہ ختم ہو گئی تجھے سمجھ میں کیا آئے گا تو باپ بیٹا مکالمہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ابو میں تیار ہوں اب ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام بات کر رہے ہیں ابو چھری تیز کریں اور جلدی میرے گردن پر چلائیں اب جملے ہیں جو تفسیروں میں نقل ہیں کہ ابا جان چھری جلدی تیز کر کے میری گردن پہ چلا دینا تاکہ جلدی سانس نکل جائے کیونکہ موت ایک تکلیف دے چیز ہے باپ کے سامنے بیٹا کہہ رہا ہے اور والد جملے سن رہا ہے اندر کا احساس کیا ہوگا کوئی تصور کر سکتا ہے پھر کہہ رہے ہیں ابا اپنے کپڑوں کو سمیٹ لینا تاکہ میرا فون آپ کے کپڑوں پر نہ آئے کیا احساس ہوگا اندر کا پھر کہہ رہے ہیں میری ماں مجھ سے بہت محبت کرتی ہے کرتی ہے میرا سلام بھی میری ماں کو دے دینا کیا احساس ہوگا باپ کا تصور کرو اس گھاٹی کو سوچو جہاں یہ باپ باپ بیٹا بیٹا بیٹھے ہوئے ہیں اور چھوٹا کے سامنے بات کر رہا ہے اور باپ چھری رکھ کر اور رسی سامنے رکھ کر تیار بیٹھا ہے اور بیٹا جملوں کو دہرا رہا ہے پھر کہہ رہے ہیں ابو جان ہو سکے تو میرا خون والا کرتا میری ماں کو دے دینا کہ جب اسے میری یاد آئے گی تو میرے خون والے کپڑوں کو دیکھ کر تسلی کر دے تصور کرو تفسیروں میں لکھا ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام نے یہ باتیں کی تو ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو گردش کر گئے اور اپنے بیٹے کی پریشانی کو بوسا دیا کوئی باپ کوئی بیٹا تصور نہیں ہے بوسا دینے کے بعد اب اللہ کا امر چلے گا کوئی اور نہیں یہ کیوں ہوا سارا قصہ کہ شیطان نے تنگ کیا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام سے ابراہیم بہت محبت کرتا ہے اس پر اللہ نے اسے دکھایا کہ دیکھ خلیل کے دل کے اندر اسماعیل کی محبت ہے یا پھر اللہ کی محبت ہے دیکھ جب لٹا دیا اور وہ قصہ ہے سارا پسلیوں کے اوپر ہے سب نے گھٹنے رکھے اور سر کو اوپر کیا چھری چلائی چلی نہیں پھر چلائی چلی نہیں تو اسماعیل علیہ السلام آواز دینے لگے ابا جلدی کیجیے کیوں اللہ کے حکم میں تاخیر کر رہے ہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے آپ چھری کو تیز کیجیے لیکن وہ اللہ کا امر تھا کہ ان کی گردن پر چھری نہ چلی اور جبرائیل علیہ السلام جنت سے مینڈا لے کر آئے اور انہوں نے آتے ساتھ جو تقبیرات تشریح ہیں جو انشاءاللہ اگلے جمعے میں عرض کر دوں گا وہ الفاظ ادا کیے اللہ اکبر اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام نے آواز سنی دیکھا جبرائیل علیہ السلام کو تو کہا لا الہ الا اللہ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا تو کہا اللہ وللہ الحمد اس پر وہ مینڈا ذبح ذبا گیا اور جو اس کے سینگ تھے کہتے ہیں وہ بیت اللہ کے اندر لٹکائے گئے اور جب حجاج بن یوسف کے زمانے میں بیت اللہ میں آگ لگی وہی جنت کا مینڈا جو تھا جسے ذبح کیا گیا تھا اس کے سین اس آگ میں جل گئے اس وقت تک بیت اللہ میں تھے تو در حقیقت یہ قربانی تم سے یہ مقصود ہے کہ اللہ کے لیے جان مال اولاد کی قربانی دینا سیکھو اب بھائیوں جو میں نے پہلے کہا یہ ذی الحج کا مہینہ اللہ کے ہاں اس کے دس دنوں کی بڑی قیمت پھر عرفات کا نواں دن جہاں اللہ کی رحمت ہو جس میں اللہ ہے اتنے گناہ لا سمندر کے گھاس کے برابر درختوں کے پتوں کے برابر ریس کے سروں کے برابر بارش کے قطروں کے برابر میں سب معاف کروں گا اور اس دن اللہ اتنے معاف کرتا اتنا کسی دن معاف نہیں کرتا اور پہلے آسمان پر اس کی رحمت ہے اور وہ سزا لگاتا ہے پکارے ہیں اللہ معاف کرتا چلا جاتا ہے وہ بھی انہی دنوں کے اندر ہے لیکن قربانی کا ایک مسئلہ سمجھ لو بھائی ہو کہ قربانی ہے کس پر کون کرے اس کو یہ میری بات کو صحیح سمجھ لینا تاکہ فیصلہ کر سکو کہ قربانی کس پر ہے ایک تو وہ جس کے پاس ساڑھے سات سولہ سونا ہو ایک یا پھر ساڑھے باون سولہ چاندی ہو دو یا پھر مال تجارت ہو جو ساڑھے باون سولہ چاندی کی قیمت تک پہنچتا ہو تین یا ضرورت سے زائد سامان اتنا ہو جس کی قیمت ساڑھے باون سولہ چاندی آج کل شاید اڑتیس ہزار روپے بن رہے ہوں گے ضرورت سے زائد سامان گھر میں اتنا ہو کہ جس کی قیمت ساڑھے اڑتیس ہزار تک ساڑھے باون سولہ شادی تک پہنچتی ہو اس پر قربانی لازم ہے کوئی آدمی ایسا بچے گا کہ جس پر قربانی نہ ہو بولو گھر میں ضرورت سے زائد مال اتنا نہیں جو اڑتیس ہزار روپے تک پہنچ جائے گھر ہے اپنا اور ایک کرائے پر ہے اس کی قیمت اڑتیس ہزار سے اوپر ہے اس پر قربانی واجب اپنی گاڑی ہے ضرورت کی اس کے علاوہ گاڑی ہے ضرورت سے زائد ہے اس پر بھی قربانی آ جائے گی گھر کا سامان جو ضرورت سے زائد کتنا پڑا ہے گھر میں یہ وی سی آر یہ ٹیلی ویژن یہ چیزیں یہ سب کی سب ضرورت سے زائد ہیں ان کی قیمت اگر اڑتیس ہزار تک پہنچتی ہے قربانی ادا کرے گا کون بچے گا پاکستان میں کتنے کے چند افراد اور آج سب یہ قربانی سے بھاگتے ہیں ساز و نادر لوگ ادا کرتے ہیں کتنا کر بھائی ایک حصہ قربانی کا جو تیرے ذمہ ہے وہ ادا کر ایک حصہ اللہ سے نہ چاہتا ہے بس ایک حصہ اور اگر نہیں کرتا تو اللہ کے رسول کا صاف ارشاد ہے کہ جس کے ذمہ قربانی ہو وہ ساتھی ہو اور وہ قربانی نہ کر سکتا ہو نہ کرے اس کو کہو ہماری عید میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے بھی نہ نہ آئے آئے بی کے پاس سونا ہے اس پر بھی قربانی واجب ہے وہ بھی ادا کرے اس کی طرف سے حصہ ڈالو ادا کرے لیکن آج سب اس سے بھاگ رہے ہیں کا نفرات ادا کرتے ہیں لیکن اللہ کا فضل ہے ہمارے شہر میں بہت اچھی ادا کرتے ہیں لیکن بھائیو قربانی کو ادا کرو ورنہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے نماز پڑھنے دوسری روایت ہے ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے نماز تو چھوڑو فلا یا مسلانہ عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے نماز پڑھنے کے لیے دور ہو جائے اس لیے بھائیو قربانی کرو اللہ تمہیں دے گا اور قربانی کرنے سے جانور کم نہیں ہوتا اللہ اور دیتا ہے اللہ کو کرتا ہے اور اگر قربانی کی جگہ یہ کہا جائے صدقہ کر دو یہ بات متان درست نہیں ہے صدقے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں قربانی کے لیے وقت مقرر ہے پھر اگر ایک بات اور میں عرض کروں اگر والد کا انتقال ہو گیا اور کاروبار ابھی تک یعنی جائیداد تقسیم نہیں ہوئی اور کاروبار سب کا برابر شریک ہے ایک ہی طرف سے کھایا پیا جا رہا ہے اور والد کا انتقال ہو گیا میراث تقسیم نہیں ہوئی لیکن اگر تقسیم کر کے دیکھا جائے کہ ہر بھائی کو اتنا حصہ ملے گا کہ اس پر نصاب بن جائے گا اڑتیس ہزار روپے کا ہر بھائی کے دن میں قربانی واجب ادا کی جائے گی مسئلے کو سمجھو ورنہ کیا ہوتا ہے باپ کا انتقال ہو گیا میرا تقسیم نہیں ہوئی سب بھائی ہیں اور وہ ایک ہی بھائی بڑا ہے سب وہی کر رہا ہے گھر میں کٹھے کھا رہے ہیں بس وہ ایک ہی حصہ ڈال کر اپنے آپ کو سبق دگوش کرتا ہے باقی بھائیوں کو ادا نہیں کرتا غلط ہے قربانی ادا کرو یہ واجب ہے قربانی دینے سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ خون کا قطرہ زمین پر نہیں ٹپکتا اس سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ہر بال کے عوض اللہ ایک نیکی دیتا ہے بالکل شعرت حسنا ہر بال کے عوض اللہ ایک نیکی دے رہا ہے اس لیے بھائیو قربانی کو ادا کرو اور اخلاص کے ساتھ کرو کہ اللہ اس کو قبول کرے اس کی قبول ہو گئی وہ کامیاب ہے اور اس سے منشا یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو بھی اللہ رسول کے لیے قربان کرنا سیکھو تو کیا خیال ہے بھائی کرو گے انشاءاللہ اور پھر ان دنوں میں روزہ بھی رکھ لو اور رات کی عبادت بھی کرو تاکہ ایک سال کے روزوں کا اجر بھی مل جائے اور لئی القدر کے برابر بھی اور ایک حدیث میں یوں کہ ارشاد فرمایا گیا جو اس دس عشرہ یعنی نو دن روزہ رکھے اللہ اس کو ایک حج ایک عمرے کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے تو کریں گے بھائی انشاءاللہ اللہ اللہ بھی عمل دھیان رکھنا